شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبل شہید اسلام ڈاٹ کام لکھو و لطف آمیر شکایات لطف آمیز کا معنی شکوا کیا لیکن مہربانی کے انداز میں ترغیب الجہاد و لطف آمیز شکایات برائے مومنی و لطف آمیز شکایات برائے مومنی بھائی آدمی دشمنوں کا شکوا بھی کرتا ہے اور دوستوں کا شکوا بھی لیکن دوست کا شکوہ اس کے سامنے کرو تو محبت کے انداز میں ہوتا ہے یا غصے کے انداز میں ہاں محبت کے انداز کیا کیا محبت کے انداز میں میرے یہ بیٹے سعید شہید رحمتہ اللہ علیہ وہ مکے پاک آئے حج پہ ہم تھے یہ علیحدہ تھے بہلاحدہ تو مجھے پتہ چلا کہ دو دن سے مکے پاک آئے ہیں اور مجھے ٹیلی فون انہوں نے نہیں کیا میں ان کا باپ تھا استاد تھا تو میں نے ٹیلی فون میں شکوہ کیا ان سے میں نے کہا بس وہ یار آ تیری یاری کروں افسا نویں یار دھرے سو ہماری سرا کی زبان ہے کہ یار تیری میری یاری اب ختم ہو رہی اب ہم نئے یار رکھے بس وہ یار آ تیری یاری کروں نویں یار دھر بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا تھا یاد آ رہا ہے تو مجھے وہ فرمانے لگے استاد جی نئے یار آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے پھر بھی ہم پرانے یار وفا کریں گے نئے یار نہیں وفا کریں تو آپ دیکھو یہ شکوہ تو تھا بیٹے کا لیکن پیار سے تھا یا غصے سے تھا پیار کبھی کبھی میں ناراض ہوتا نا تو دفتر خط میں نبوت میں بیٹھے بیٹھے ہو ساتھیوں کے سامنے ایسے کان پکڑ بیٹھتے کہتے استاد جی کو کہو کہ میں کان پکڑے بیٹھا جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے میں کان نہیں چھوڑوں گا کون کرتا ہے ہمارے کان پکڑنے والے چلے گئے ہمارے سامنے اللہ ان پہ رحم و کرم فرمائے سب حضرات ہیں اللہ رحم و کرم فرمائے اچھا جی تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لطف ہمیں شکایات ہیں کیا ہاں کیونکہ مومنین کو ہے نا شکوا یا منافقین کو ہے مکہ پاک میں جب مومن تھے نا تو مکے پاک کے اندر کافر ان کو تکلیفیں دیتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ گھبرا کے صحابہ کرام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا حضرت بہت تکلیفیں دے رہے ہیں اجازت دو ان کے ساتھ کیا کریں جہاد کریں حضرت نے فرمایا جہاد کا وقت نہیں طاقت نہیں تمہاری جہاد کے لیے ضروری ہے ہماری کوئی سلطنت قائم ہو ہتھیار خرید کریں پھر جہاد کریں اللہ کی طرف سے بھی حکم جہاد کا نہیں تھا یہ مکے پاس جب مدینے پہنچے تو جہاد کا حکم نازل ہوا جب جہاد کا حکم نازل ہوا نا تو ان میں سے جو کمزور دل کے آدمی تھے نا وہ ذرا گھبرا گئے کہ ہم نئے نئے آئے ہیں کیا مکے سے مدینے نئے آئے ہیں کمزور ہیں جلا وطن ہیں اتنے ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے بدر کے اندر آٹھ تلواریں تھیں کوئی تو اللہ تعالیٰ اگر جہاد کو کیا کر دیتے موخر کر دیتے چند سال کے لیے مؤخر کر دیتے تو اچھی بات تھی تاکہ ہماری طاقت ہو جاتی تو اللہ نے شکوہ کیا او ادھر تو کہتے تھے کہ جہاد فرض ہو اب کیا کہتے ہو کہ جہاد کیا ہو جائے مؤخر ہو جائے تبھی طور پہ انسان یہ کہتا ہے دیکھو جی کیا نہیں دیکھا تم نے طرح ان لوگوں کے کہ کہا گیا تھا ان کو کہ رو کے رکھو ہاتھ اپنے اپنی جہاد سے اور فی الحال قائم کرتے رہو نماز کو دیتے رہو زکات کو پر جب اب فرض کی گیا ان کو پلڑی مدینے میں اچانک ایک گراؤ ان میں سے کون گرو جو ضعیف القلب دل کے کمزور وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے مصر ڈرنے کے اس کے اللہ کے یا زیادہ سخت ڈرنا یکشان کے نیچے لکھو یہ خوف طبی تھا یکشان کے نیچے کا لکھو یہ خوف طبی تھا طبی لہذا گناہ نہ ہوگا بھائی مقصد ان کا یہ نہیں تھا بے فرمانی بھائی تب بھی خوف ہوتا نہیں ہاں طبی خوف کے اندر انسان مجرم نہیں ہوتا یہ خوف تب بھی تھا لہذا گناہ نہ ہوا وہ کالو شکوا اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار کیوں فرض کیا تو نے ہمارے اوپر لڑائی کو ادھر بھی لکھ لو یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ تمنا تھی اور کرنا لیما کتب نالے للکتا یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ کیا تھی ایک آرزو تھی کہ جہاد ضرور فرض ہو لیکن کچھ کچھ دیر سے ہو کیا کیونکہ ابھی ہم ہجرت کر کے آئے ہیں سامان نہیں لیا ہتھیار نہیں لیے تمنا تھی اعتراض نہیں تھا کیوں فرض کیا ہمارے اوپر لڑائی کو کیوں نہ مؤخر کیا تو نے ہم کو ایک میاد قریب تک کل جواب شکوا آپ فرما دیجیے اسباب دنیا کا تھوڑا ہے سمجھے جی دنیاوی زندگی کو پسند نہ کرو آخرت بہتر اس کے لیے جو تقوا اختیار کرتا ہے بلا تو رمون فتیلا اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم تاگے کے برابر فتیل کیا ہے جی گٹھلی کے شگاف کا الموت جہاں کہیں ہوگے تو پا لے گی تم کو موت اگرچہ ہو تو مضبوط قلعوں کے اندر میرے پاس بعض ساتھیوں کے ادھر سے ٹیلی فون آئے کہ حالات کراچی کے اچھے نہیں ہیں تو کیا خیال ہے ترجمہ پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے تو میں نے یہی آیت پڑھی اے نواب تکون یدر کمل ولا کنتوں تو بروجن مشیادہ موت تو ظاہر پیری نہیں چھوڑے <laughs> اپنے وقت پیاری ہے اگرچہ کیا ہوتا ہوں مضبوط قلعوں کے در کیوں نہ وائن تو ہم حاصل شکوائے منافقین منافقین میں ایک اور حرکت تھی اگر فتح ہو جاتی نا مسلمانوں کو اکثر فتوحات ہوئی نا فتح ہو جاتی تو یوں نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے فتح ہوئی ہے یا آپ کی برکت سے فتح ہوا ہے یوں خبیر نہیں کہتے کہتے بس یار اللہ کی طرف سے ہے اتفاق زمانہ کیا یہ فتح اللہ کی طرف سے ہوئی اتفاق زمانے اور اگر کبھی تکلیف یا شکست ہو جاتی تو پھر حضور کی طرح نسبت کرتے کہ یہ شکست ہوئی ہے اس کی بے تدبیری سے یہ شکاست کیسے ہوئی ہے دیکھو اس نے ہمارا کہا نہیں مانا تھا اس کی بے تدبیر سے شکست ہوئی ہے یہ جیسے اہل کے بارے میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور کرو فتح ہو یا شکست ہو سب کا موجد کون ہے اللہ پتہ بھی اس کی طرف سے ہے شکست بھی اس کی طرف سے راحت بھی اس کی طرف سے پہنچتی ہے تکلیف بھی اس کی طرف گر گزندہ درد خلق سر کہ نہ راحت رس خلق خالق نہ رن از خدا دا خلاف دشمن و دوست کے دل ہر دو درد سب کے اللہ کی طرف سے ہے چاہے راحت ہو چاہے رنج ہو لیکن مومن کو چاہیے کہ جب تکلیف آئے نا تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے تکلیف کے وقت تکلیف کی نسبت کس کی طرف کرے کہ ہماری شامات اعمال سے آئے اور اگر کوئی فتح آئے خوشحالی ہے تو اس کی نسبت کسر کرے اللہ کی طرف کہ اللہ کا فضل ہے عدل ہے آپ بات نہیں سمجھ یہی چیز ہے دیکھو جی شکوائے منافقین اور اگر پہنچے منافقین کو کوئی بھلائی بھلائی کا کیا منع فتح یا ان کو کسی مال کے اندر نفع شفا ہے ایسے سمجھے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتفاق اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف شکست وغیرہ تو کہتے ہیں حاض ہی من اندک یہ تیری بے تدبیری کے سبب سے ہے من اندک کے نیچے کا لکھنا ہے تیری بے تدبیری کے سبب سے ہے کل کل ان دلہ جواب شکوہ اجمالی پہلے جواب شکوہ اجمالی دیا لکھا جواب شکوہ اجمالی آپ فرما دیجیے کل دلہ چاہے ہاسانہ ہو چاہے سیاح ہو سب کا موجد کون ہے کون ہے مجھے آپ فرما لیجیے ہر ایک اللہ کے ہاتھ سے ہاسنہ بھی سیاح بھی بس کیا ہے واسطے ان لوگوں کے نہیں قریب کے سمجھے باپ کو یہ تو تھا جی جواب شکوہ کیا اجماعی جی۔ اب آگے تفصیل ہے تفصیل لکھو تفصیل اجماع تفصیل وہی ہے کہ اگرچہ حسن اور سیاح کا موجد کون ہے اللہ ہے لیکن انسان کو کہ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ حاصلہ کی نسبت کس کی طرف کرے اور سیاح کی نسبت اپنی کرے شامت اعمال جو پہنچے تو اس کو بھلائی بس وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے امین اللہ کا معنی اللہ کا فضل ہوتا ہے اور جو پہنچے تو اس کو کوئی تکلیف اور ناپ سے تیرے شامت اعمال لکھ لو تیری شامت اعمال ہے یہ تو تھا منافقین کو خطاب اور ان کو تلقین ادب آگے پھر میں وارس اللہ کرنا سے رسولہ وہ حضرت کو پریشان کرتے تھے نا تو تسلی رسول ہے اور بھیجا ہم نے تجھ کو واسطے لوگ رسول بنا کے کافی اللہ گواہ تری رسالت تھے میں تیر رسول بیتا یہ جی منکر حدیث کہتے ہیں کہ رسول ایک ڈاک کیا ہوتا ہے رسول کا ہوتا ہے وہ اللہ کی ڈاک ہم تک پہنچاتا ہے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے صرف قرآن کی وہ بات مانتے ہیں دیکھو وجوب اطاعت وہ شخص کی اطاعت کرتا ہے کس کی رسول کی پستائی اطاعت کی اس نے کس کی اللہ تو وجوب اطاعت ہے نہیں وہ طلّہ اور جو منہ پھیرتا ہے اصنی بھیجا ہم نے تجھ کو ان کے اوپر نگران آپ ان کے نگران نہیں اپنا نقصان کر رہا ہے وہ یقول یہ بھی شکوہ ہے منافقین کا حضرت کی زندہ میں منافق آتے تو بظاہر یہ کہتے کہ ہم آپ کے فرم بردار ہیں کیا کہتے آپ کے فرم بردار ہیں آپ کا ہر کام مانتے ہیں ہم لیکن رات کو سازشیں کرتے ہیں خلاف رات کو جب گھر بیٹھتے ہیں تو مشورے اور سازشیں کرتے ہیں خلاف حضور کے دین اسلام کے یقول ان کے لیے جو لکھا ہے آگے تا آ ہے نا یہ خبر ہے مبتدا معذور کی امرونا نا تا امرونا امر و نا تا کیونکہ مبتدا معذوف اگر نہ کریں تو یہ کون اون تو فیل فائل ہے تو تاج کا بننا چاہیے اس کا مقبول بنے نا اور کہتے ہیں کہ معاملہ ہمارا فرم برداری کا ہے لیکن جب نکلتے ہیں تیرے ہاں سے تو بیا تھا منع رات گزارتا ہے دیکھ لو مانا رات گزارتا ہے ایک گرا ان میں سے سوائے اس کے کہ کہتا ہے آپ کی خدمت میں کس کا دعویٰ کرتا ہے اطاعت کا اور رات گزار ہے کس کے اندر خلاف ورزی غلط سازوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جن میں وہ رات گزارتے ہیں فعارض انہوں دستور عمل آپ کا دستور عمل یہ ہونا چاہیے راز کرو ان سے اور توقع کرو اللہ پہ کافی اللہ کار صاحب میرے محترم آپ یہاں ایک سوال کریں گے کہ منافق اتنی تکلیفیں دیتے تھے آپ کو تو آپ ان کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں تھے قتل کیوں نہیں کرتے تھے اس کو تو میرے عزیز اس میں حکمت تھی کیونکہ منافق بظاہر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پانچوں نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتے کچھ نہ کچھ مشورے میں بھی شریک ہو جاتے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اب جنگ کے اندر بھی جاتے تھے نا کبھی واپس آ جاتے کبھی جنگ تو باہر کے جو آرابی تھے دور دور کے لوگ وہ ان کو کیا سمجھتے تھے مسلمان اگر حضور ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے تو باہر کے لوگ یہی سمجھتے کہ انا محمد یکتل و صحابہ ہو محمد کا حال دیکھو اپنے صحابہ کو بھی کیا کر رہا ہے قتل کرتا تو باہر کے لوگ بد زن ہو جاتے ہیں پھر وہ حضور کو ملنے کے لیے نہ آتے کہ اپنے یاروں کو پتہ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آپ لوگ جو اپنے علاقے کے اندر کام کرو گے ہم بھی کر رہے ہیں ادھر بھی یہ سارے مخلص ہیں یا منافق بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں پھر ان کو قتل کرتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں سمجھے ہمیں بھی منافق بہت تکلیف دے رہے ہیں اتنی تکلیف دیتے ہیں اتنی جو بندے بریلوی اور شیعی تکلیف نہیں دیتے جتنا اپنے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں منافق بن کے لیکن ہم نہیں قدر کرتے آتے ہیں ان کو چائے بھی پلاتے ہیں اخلاق سے بھی ملتے ہیں یہ ایک حکمت ہوتی ہے سمجھے جسا جی؟ افلا یت دبارون صداقت قرآن لکھو صداقت قرآن اور علاج مرض صداقت قرآن اور علاج مرد کیا پس نہیں غور و فکر کرتے قرآن کے اندر قرآن ہماری بیماریوں کا علاج ہے یا نہیں ہاں مجھے تم کہو ظاہر پیر کے اندر چار گھنٹے پڑھاؤ میں نہیں پڑھا سکوں گا آرام آرام سے پڑھاتے ہیں ادھر قرآن چار گھنٹے پڑھاتے ہیں یہ علاج ہے <laughs> میں خوش ہو جاتا ہوں کچھ نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پڑھانے سے دور ہو جاتی علاج ہے یہ اب فلاح تو قرآن کیا پس نہیں غور و فکر کرتے قرآن کے اندر اور اگر ہوتا ہے قرآن من غیر اللہ غیر اللہ کی طرف سے البتہ پاتے اس کے اندر اختلاف کثیر بھائی کتنی سال نازر ہوتا رہا تیئیس سال اگر حضور اپنی طرف سے قرآن بناتے تو تیئیس سال پہلے کی بات کی ہوئی آخر انسان ہے بھول جاتیا نہیں تو اس کے خلاف بھی کر بیٹھتا ہے آدمی ایسے میں آج میں بات کر رہا ہوں سال دو کے بعد آپ کہیں گے استاد جی آپ نے تو سب فلاں بات کی تھی ابھی اس کے کچھ خلاف کر رہے کچھ فرق ہاں یار بھول گئی تھی یا مجھ کو کہتا ہوں یا نہیں تو اگر غیر اللہ سے قرآن ہوتا تو اس میں بھول چوک ہوتی یا نہیں اختلاف ہوتا بات ہی سمجھ یا نہیں واحد جا ہم امر ام یہ ہے منافقین کی انتظامی بدعنوانی منافقین کی انتظامی بدعنوانی لکھ لیا جی منافقین کی انتظامی بدعنوانی یہ افغانستان کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں کہتے ہیں حضرت علی کی مزار بنی ہوئی ہے پوری تو نہیں ہے مزار شریف مزار شریف کا جب معاملہ ہوا نا جی تو ٹیلی فون پہ آ گیا کہ مزار شریف کو فتح کر لیا طالبان نے اور عبد المالک کا کمانڈر عبد المالک نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اب وہ ان کی مہمانی کر رہا ہے اور طالبان فاتح ہو گئے کامیاب ہو گئے حقیقت ہے کہ اس وقت ساتھی ہمارے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے لیکن میرا دل ڈوبا جا رہا تھا بالکل میں پریشان بیٹھا ہوا میں بالکل خوش نہیں ہوتا ایک دو دن کے اندر پتہ چلا تو سارا کیا تھا وہ دھوکھا تھا یا نہیں بہت نقصان ہوا طالبان کافی شہید ہو گئے تو یہ عرض یہ ہے کہ جہاں کہیں جنگ ہو رہی ہو نا تو آپ کے سامنے فتح کی خبر آئے تو جلدی نہ پھیلایا کرو فتح کی خبر کو جلدی نہ پھیلایا کرو ایک دو دن سوچ کے غور کے بعد پھیلایا کیونکہ فتح کی خبر پھیلائی خوشی ہو گئی اس کے بعد کیا شکست کی خبریں تو زیادہ غم ہوتا ہے یا نہیں اسی طرح شکست کی خبر آئے تو وہ بھی آدمی جلدی نہ پھیلائے تاکہ لوگ بد دل نہ ہوں سمجھے تھا ہاں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیا ہو پتا ہو حاجی دوست محمد خان صاحب کندھار کے بہت بڑے بلکہ افغانستان کے غزنی وائرس کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں حاجی دوست مد خان صاحب نے اپنا بیٹا بھیجا کسی مہم کے اوپر سمجھے اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا شکست کھا گیا ہے بڑے مغموم ہوئے بیوی بی کو جا کے کہا کہ بیٹے کی شکست کی اطلاع آئی ہے میں رو رہا ہوں بیوی نے کہا میرا بیٹا نہیں شکست کھا سکتا شکست کی نہیں میرا بیٹا نہیں شکست کھا سکتا پاتے ہے میرا بیٹا اس کی بیوی کہنے لگی تو ایک دو دن گزرے تو اطلاع آئی کہ وہ کیا خبر کا تھی جھوٹی تھی حاجی صاحب حاجی دوست سے کا بیٹا کیا ہے فاتح ہو گیا ہے اور فتح کے ساتھ واپس آ رہا ہے تو آپ آئے اپنی بیوی کے پاس اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا شکار نہیں کھا سکتا وہ کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا باوضو ہو کے کبھی میں نے بے وضو دودھ نہیں پلا جا بھی ضرورت پڑی باوضو دودھ پلاتی تھی ایسا پاک دودھ پینے والا بچہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا تو یہ باتیں ہیں میرے عزیز جب بھی کوئی اس قسم کی خبر آئے نا انتظامی حیثیت سے انسان بغیر تحقیق جلدی نہ پھیلائے منافقین کی کیا عادت تھی کوئی خبر آتی نا فتح کی تو ایسے نعرے مارنا شروع کر فتح فتح فتح فتح فتح کچھ دیر کے بعد اتنا آتی کیا شکایت اور پھر کہیں شکایت تو ہوئی تو لوگوں کو زن کرنے کے لیے وہ بھائی شکایت کھا گئے کھا گئے گئے کھا کھا گئے خراب ہو گئے ایسے ہو گئے تو اس قسم کے عادی لوگ جو ہے نا کہ کیوں کیوں کرنے والے کمزور دل ہوتے ہیں یہ بات یہ کیا ہے یہ جی؟ انتظامی لحاظ سے یہ اچھی تدبیریں نہیں ہوتی تب لکھ لو جی منافقین کی انتظامی بدعنوانی منافقین کی انتظامی بدعنوانی جا امر من الامر اور جب آتی ہے ان منافقین کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی عذاب پہ اس کو پھیلا دیتے ہیں اب مانا خوب سمجھ آ رہا ہے امر کا منع کیا کیا ہے خبر یا امر کا منع خبر کرو جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی اگاؤ میں پھیلا دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں اور اگر رد کرتے اس خبر کو طرف رسول کے اور طرف اصحاب رائے کے اول امر کا منع کیا کرنا ہے اصحاب رائے حضور کی خدمت پہنچا یا حضرت اب بکر صدیق عمر کی خدمت پہنچاتے کہ حضرت ایسے ہم نے خبر سنی ہے کیا کہتے اس بارے میں پھر اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ خبر لوگوں تک پہنچاؤ تو پہنچاتے اور اگر کہتے کہ ابھی نہ پہنچاؤ تو نہ پہنچاتے اگر لوٹاتے اس رسول کے اور طرف اصاب رہے کہ ان میں سے البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی یا استمبتون کا منع تحقیق کرتے ہیں اس خبر کی ان میں سے ان میں سے مراد ہیں حضور اور صحابہ تو جان لیتے اس بات کو کہ آیا یہ خبر پھیلانے کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے اب فرمایا لولا فضل اللہ امتنان باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتلا رہے ہیں کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے پر اس کی رحمت البتہ تابے ہوئے تھے شیطان کے تم اگر تھوڑے تھے اللہ نے کرم فرمایا چلو تمہیں عذاب نہیں دیا جلدی تو اس قسم کی انتظامی بدعنانی نہ کرنی چاہیے سبیل اللہ ترغیب الجہاد ترغیب الجہاد ہے اور میرے حضرت کو خطاب خاص ہے لڑ تو اللہ کے رکھ نہیں ذمہ دار تم مگر اپنی ذات کا نہیں ذمہ دار تم اگر اپنی ذات کا تو اس سے تیری ذات کے متعلق سوال ہوگا ہاں ہر رض مومنی مومنی کو بھی کیا کرو ترغیب دو بھڑکاؤ لڑائی کے لیے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ روک دے زور جنگ کا پوکھا باس کا من کیا لکھنا ہے زور جنگ امید ہے اللہ یہ کہ روک دے زور جنگ کا اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہیں زور جنگ کے دنیا میں اشد و باسن کے نیچے لکھو کہ دنیا اللہ زیادہ سخت ہیں بیت بار زور جنگ دنیا میں وہ شبد تنکیلا اور زیادہ سخت ہیں بار سزا دینے کے تنقید کا منع سزا دیں سزا کب دیں گے آخرت میں وہ دنیا کی بات وہ آخرت کی بات اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں آخرت کے بات وہ میں شفا تنہر حسنا میرے محترم پہلے تھا ہر رے ضلع مومنین کو برنگیختہ کرو لڑائی کے لیے تو مومنین کو لڑائی کے لیے برنگیختہ کرنا اس شفاعت حسنا نہیں وہ جیسے کسی آدمی کو کہو کہ نیکی کے راستے میں خرچ کرو یہ کیا ہے شفاعت حسن سب اسی طرح اگر کسی کو کہو کہ جہاد کرو اللہ کے راہ یہ بھی کیا ہے پہلے بھی شفاعت حسنہ کا ذکر تھا اب بھی شفاعت حسنہ کا ذکر ٹھیک ہے جی رب آ گیا لیکن دستور خدا بندی لکھو عنوان میں یشفا شفاتن دستور خدا بندی وہ شخص سفارش کرتا ہے سفارش اچھی ہوگا واسطے اس کے حصہ اس سے کسی کو ترغیب دیتا ہے جہاد کی علم کی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اور وہ شخص کی شفاعت کرتا ہے سفارش کا بری بری سفارش کا کرتا ہے کہتا ہو حاجی صاحب ٹی وی لے لو گھر کے لیے اچھی بات ہے تیرے بیوی بیٹے دوسروں کے گھر نہ جائیں یہ شفاعت کون سی ہے بری ہے تو جتنی دیکھتے رہیں گے اس کو گناہ ہوتا رہے گا نہیں جو شفاعت کرتا ہے بری ہوگا اس کے لیے حصہ گناہ کا اور ہیں اللہ ہر چیز کے اوپر قادر مقیت کا من کیا لکھنا ہے قادر لکھو قادر مقید بمانے مقتدر یعنی قادر تو شفاعت حسنہ کی بات جب چلی تو شفاعت حسنہ کا ایک نمونہ بھی بیان کر دیا تو کون سا نمونہ ادرحال کرے میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگ رہا ہوں یا نہیں تو یہ کیا ہے شفاعت ہے ٹھیک ہے نا آپ بھی وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے سلامتی مانگ رہے بھی شفاعت کا ایک نمونہ ہے لکھ لو شفاعت حسنا کا نمونہ واضح ہوئی تم جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا کہ امن دعا سلام جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا نا بس تحفہ دو تم بہترین اس سے تم کو کوئی کہے السلام علیکم تو تم بہترین کیسے کہو گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ بہترین ہے یا چلو بہترین نہیں کہتے تو اتری تو واپس کر دو اتری کا ہے صرف وعلیکم السلام تو مطلق جواب دینا واجب ہے سلام کا مطلق جواب دینا کیا ہے واجب ہے اور آگے بڑھانا کیا ہے مستحق اس لیے آپ کے پاس جب خطوط آ جائیں نا اور خط میں لکھا ہوتا ہے نا السلام علیکم و اللہ تو آپ اسی وقت کہہ دیا کرو زبان سے کیا وعلیکم السلام و خط پڑھتے ہوئے کہہ دیا کیونکہ گائے گیا بھی جواب نہیں لکھ سکتا تو حالانکہ سلام کا جواب دینے کیا ہے وہاں زبان سے کہہ دیا کرو یہ مسئلہ سمجھ رہے ہو ان اللہ کا نالا کلشن حسیبہ حساب لینے بارے اللہ اللہ تاکید آکام اللہ نے جو یہ آکام بیان کیے ہیں نا ان آکام پہ چلو گے تو نجات ہے خلاف ورزی کرو گے تو کیا ہے جی عذاب ہے کیونکہ اللہ کے سامنے اکٹھے ہو گیا نہیں وہ خدا کے آگے حساب و کتاب ہونا یہی کچھ ہے اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ بہاد اللہ شریف ہیں البتہ ضرور اکٹھا کریں گے تو ان کو کب قیامت کے دن میں تو حساب کتاب ہوگا نہیں تو یہ تاکید حکام ہے ایسا دن قیامت کا کہ نہیں کسی قسم کا شاط اس میں اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بیتبار کس کے بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بھائی ایک آدمی گونگا ہے بات نہیں کر سکتا ایک آدمی گونگا ہے بات کرنے سے کیا ہے آجز ہے دوسرا آدمی بات کر سکتا ہے لیکن اچھی باتیں کرتا ہے تو کون ان میں ٹھیک ہے جو باتیں ہر قسم کی کر سکتا ہے اچھی بھی برے بھی لیکن اس کی زبان سے کیا اچھی باتیں نکلتی ہیں آپ اس کی تعریف کریں گے اس کی نہیں کریں گے جو بوگا ہے اب بریلوی صاحبان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سب جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں محال ہے فی ذات ہی محال ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ایسی چیز ہو تو ان اللہ کل شین قدیر خدا کی قدرت کے اوپر کیا ہے کہ ہر فائدہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر کیا ہے قادر ہیں قادر ہونے کے باوجود جھوٹ ہون سے ممکن نہیں ہے آگے سمجھ قادر ہونے کے باوجود وہ من من اللہ حدیثہ اور کون زیادہ سچا اللہ سے بے بار بات کے سمجھے جی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com